لئیس نے ہمیں ابو زبیر سے خبر دی انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ان کے نخلستان میں تشریف لے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ کھجور کے درخت کس نے لگائے ہیں کسی مسلمان نے یا کافر نے انہوں نے عرض کی بلکہ مسلمان نے تو آپ نے فرمایا جو مسلمان درخت لگاتا ہے یا کاشتکاری کرتا ہے پھر اس میں سے انسان جو پایا یا کوئی بھی جانور کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو انہتر